حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ کسی شخص کو اس کے باپ یا بھائی کے جرم میں نہ پکڑا جائے گا امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مذکورہ روایت متصل بیان کرنا غلط ہے درست یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اکتیس